اے خدا اے خالق کون مکان ہے تیری تعریف سے قاصر زبان تو نے یہ پیدا کیا سارا جہاں اپنے بندوں کے لیے اے شاہ جام اور بندوں کو چنا اپنے لیے اپنی طاعت اور الفت کے لیے اے خدائے پاک رب بے نیاز اپنے بندوں کا ہے تو ہی کار ساز صدقہ تیری رحمت ذخار کا صدقہ تیرے سید البرار کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدقہ تیرے صدقہ تیری رحمت زخار کا صدقہ تیرے سید الابرار کا صدقہ سب اصحاب کا اور آل کا صدقہ کل اقتاب کا ابدال کا صدقہ اس امت کے ہر نباز کا صدقہ میرے مرشد فیاض کا صدق تیرے حضرت ابرار کا صدقہ تیرے جملے اخیار کا اے اے پاک اپنے فضل سے چن لے مجھ کو آخرت کے واسطے امین اے خدا پاک اپنے فضل سے چن لے مجھ کو آخرت کے واسطے اے خدا پاک اے رب العباد تیرے ہی محتاج ہیں سارے عباد گرچہ میں نالائق کو بدکار ہوں اپنی بدعملی سے زیر دار ہوں ہم ہیں خالی گرچہ استعداد سے پر توقع ہے تیری امداد سے ہم نے گو گستاخیاں کی راہ میں گو گرے ہم معصیت کے چاہ میں یعنی گناہوں کے کنویں میں گر گئے ہم نے گو گستاخیاں کی راہ میں گو گرے ہم معصیت کے چاہ میں اب ہے لیکن اشک بارو شرم سار اپنے کرتوتوں پہ اے پروردگار تیری رحمت سے ہمارا انفعال ہو قبول بارگاہ ذوالجلال گاہے کرنا واپس تو مجھے دربار سے ہوں میں بہراور تیری سرکار سے کرنا واپس تو مجھے دربار سے کرنا واپس تو مجھے دربار سے ہوں میں بہراور تیری سرکار سے جس کو چاہے تو کرے اپنا ولی تو نہیں پابند فن کا اے غنی جس کو چاہے تو کرے اپنا ولی تو نہیں پابند فن کا اے غنی جوش میں آئے جو دریا رحم کا گبر صد سالہ فخر اولیاء سو سالہ کافر کو فخر اولیا بنانے پہ قادر ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر جوش میں آئے جوش میں آئے جو دریا رحم کا گبر سد سالہ ہو فخر اولیا صد رحمت واسعہ کا آکا کریم عفو فرما میرے عصیان عظیم بھیس میں ہوں پاک بازوں کے تیرے بھیس میں ہوں پاک بازوں کے تیرے گو نہیں آمال ہے سے میرے نقل کی برکت سے لیکن اے خدا اپنے پاکوں سے نہ کر مجھ کو جدا نقل کی برکت سے لیکن اے خدا اپنے پاکوں سے نہ کر مجھ کو جدا اے خدا تاب رہوں تیرا صدا ہونا میرا نفس میرا مقتدا اے خدائے پاک اے پروردگار سخت دشمن ہے یہ میرا نفس مار اے خدائے پاک اے پروردگار سخت دشمن ہے یہ میرا نفس مار گرنا ہوئے فضل تیرا اے کریم میں رہوں بس ننگ شیطان رجیم گر ہو تیرا فضل اے رب رحیم جان ہو یہ جان سقیم ہم قری ہے نفس بد ابلیس کا کام ہے اس کا محض تل بیس کا کشم کش میں پڑ گئی جان حزین از نفس بد بئس القریم تیری جانب سے نہ ہو رحمت اگر ہر قدم میرا پڑے سوئے سقر صدقہ تیرے جذب کا جا صدقہ شان یج تبی بر بندگا اللہ یجتبی الیہ من یشاء اس کی اس کا صدقہ مانگا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں صدقہ تیرے جذب کا اے شاہ جان صدقہ شان یجتبی بر بندگان جان مہ جو کو ازرا ہے جذب کر لے اے میرے جذاب جام اے خدا پاک اے پروردگار جز تیرے ناصر کوئی میرا نیار ہم و عاجزوں کو اے خدا دستگیری کا تیری ہے آسرا آپ کی عظمت کا حق میرے علا کچھ نہیں مجھ سے ادا ہوتا ہے آ اے خدا اے پاک اے رب کریم بخش دے میرے گناہ نے عظیم صدق شان جذب کا اپنی کریم بہنا جانے دے مجھے سوئے جہیم صدقہ فیض شیخ کا اے شاہ جا جذب کر لے مجھ کو ازراہ نہا صدق فیض صدقہ فیض مرشد عبد الغنی دے مجھے اپنے سے تو کچھ آ گئی صدق حضرت پھول پوری شاہ کے تو عطا کر مجھ کو نعرے آہ کے پار کر دے اے خدا کشتی میری بہر فیض مرشد عبد الغنی تڑپ مچھلی جیسے پانی کے بغیر دے تڑپ اس سے سوا اپنے بغیر قرب کی لذت چکھا کر اے خدا رنج دوری میں نہ کر پھر مبتلا شب کو روز مہجوری نہ دے جان قربت دید کو دوری نہ دے آپ کا قرب و حضوری اے خدا بہترس از نعمت ہر دو سرا ذرائے سایہ عنایت کا تیرا خوب تر ازلاک تات بیریا ورنہ میرا نفس سرکش اے خدا تیری نزدیکی سے رکھتا ہے جدا کیونکہ کہ شیتاب عنایت کے تیری قید میں رکھتا ہے مجھ کو نفس کی معصیت کی ذلتوں سے اے خدا ہونا رسوا بندے آج تیرا نفس کے ہاتھوں سے رسوا در بدر آہ کب تک میں پھروں بے بالوں پر باب رحمت پر تیرے اے شاہ جان دے رہا ہوں دستک آہو ہوا کٹ گئی ایک عمر میری اس طرح مسترب ہو مرغ بسمل مل جس طرح تیری جانب سے نہ ہو گر اجتزاب کوئی ہو سکتا نہیں ہے باریاب تیری رحمت کا اگر ہو فتح باب بندے آجز تیرا ہو کامیاب رہ سکتا ہے کب کوئی حجاب فضل کا تیرے جو نکلے آفتاب اے خدا وندہ تیرے افضال سے طالب رحمت ہے ہم بدحال سے مانگتا ہوں تجھ سے تیرے فضل کو واسطہ اس فضل کا خود فضل ہو جذب غیبی ہر نفس ہو رہا نفس و شیطان سے تو کر دے بے خطر دین ہی کی چاکری تو کر نصیب یاد ہی میں رکھ تو اپنی اے حبیب جزب ذکر خیش مشغولم مکن از کرم از عشق معذولم مکن بے مشقت یہ حوث گو جرم ہے مجھ کو اس نالائقی پر شرم ہے پر خدا وندہ کہاں جاؤں بھلا کیا کوئی در ہے تیرے در کے سوا ہمت و محنت کے توفیق عمل سب تیرے محتاج ہیں اے عز جل جس کو تیری راہ سے جو بھی ملا وہ تیرے دستے کرم سے ہی ملا ناخن تدبیر گھس جانے کے بعد پردے اسباب جل جانے کے بعد بس تیری جانب ہے اب میری نگاہ ناؤ میری پار ہو میرے الہ گر تو چاہے پاک ہو مجھ سا پلید فضل سے فضل سے تیرے نہیں کچھ بھی بہید اے خدا بندہ یہ میری مصنوی جو پڑھے اس کو ہو تجھ سے آ گئی بھر دے تو ہر شیر میں انوار عشق جس سے ظاہر ہو تیرے اسرار عشق ہو میرا ہر شیر ایسا دردناک جس سے بیت پیدا ہو تیرا ہی عشق پاک عشق سے تیرے رہوں میں چاک درد دل سے لوں میں تیرا نام پاک جو بشر بھی سن لے میری آہ کو جو بشر بھی سن لے میری آہ کو بس تڑپ جائے وہ تیری چاہ کو اور مگتا ہے اس شار کا عشق سے اپنے تو دل کو تور کر نور سے اختر کا دل معمور کر عشق سے اپنے تو دل کو تور کر نور سے اختر کا دل معمور مور کر آمین